حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگاتار نفل روزے رکھا کرتا تھا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں سفر میں بھی لگاتار روزے رکھ لیتا ہوں یعنی کوئی حرج تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو روزہ رکھ چاہے تو نہ رکھ سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو دو